تین انتنجا نہ کریں ایک بیٹھے امام صاحب مخت دے انسان افضل یا جن افضل انسان افضل ہے کہ پانی انسان جو کھو واپر تھا نا وہ پانی جو انسان واپرائن تھا جی جن کا افضل ان پانی سے استنجا کئی وجے ہدی سے حدیث اعتراض کی امام حسن بن احمد بن یزید رحم اللہ اگتے ودیو اے ونی اٹھی مدا چاہیے صادق زندیق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے رد کری تو پیارے پیغمبر حدیث اعتراض کری تو اللہ ٹے سو اٹھاوی ہجری جی وفات ہے چوتھی صدی ہجری جو معاملہ ہے انداز لگاؤ پیارے پیغمبر حدیث لا کیتری غیرت امام اسد بن فرات

کہ ظالم تو پیارے پیغم پر حدیث کے رد کری اللہ نے نبی حدیث کے ٹھکرائی تو مجھے گال کے نہ پیارے پیغمبر فرمانے کے ٹھکرائی تو تو لائے کی جو تو ہی سلا نہیں بنی یا چھا جے کرے کابر بھی یا کابر ان مانتے ذاتی کن بھی محمد رسول اللہ نے تو پیارے پیغمبر یا فرمان جی کے رد کرے تو جیسا مکھے انتہا دی محبت آئے اللہ دی مخلوق میں انہیں جے فرمان کے ٹھکرائے اور ان کے برداشت نہ کرے سکتے انہیں تا مذاق اڑا دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یتن محدود ٹائم آئے اور ان کے اتنی ختم کریا تو اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ سان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شان سنان جی توفیق عطا فرمائے پیارے پیغمبر دی محبت نصیب فرمائے سنن حقوق ادا کرنے جی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تعالیٰ سان جو خاتموں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 من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد دوستو کچھ اعلان ہے ایک اعلان کیا تھا الحمدللہ پانی مسجد میں ہیر نماز ادا کرنے میں آئے ہوں ساموئی جماعت طرفاں پوسٹر لگائے ہوئے ہے تا حیدرآباد کے شہر کے اندر نزدیک میں کتنی ہی مسجدوں زیر تعمیر ہیں جے جماعتی دوست مانا کوشش کرے ٹھہرائے رہا ہے مسجد کی تعمیر انتہائی عظیم عمل ہے رسول اللہ نے فرمایا من بنا منال مسجد جی اللہ کارن اللہ کے راضی کرنے کی نیت سا مسجد ٹھہرائی اللہ ان لا جنت میں گھر ٹھہرائے صحیح عظیم کمی ہلدین اصانج دوست ڈاکٹر درکیب صاحب یہ پیغام موکلو ہے تو جماعتی دوست نے بدھایا وجے تو ان ہی عظیم ایک کم کے اندر بھرپور نمنے سے تعاون کر دوست عبد القادر جنجو ساگن موجود ہیں ڈاکٹر صاحب جو چوائے ہے کہ جے دوست مانا تعاون کرنا چاہن تھا عبد القادر صاحب سات رابطے میں اچن بو اعلان یہ بھی ہے جی تاکہ خبر ہوں الحمد للہ مسجد کے اندر دوست لائبریری قائم کری چیبری کے اندر کافی دینی کتاب موجود ہے یہ لائبریر ایک دینی کتاب دین جو وصاث ہے اچانا سرف کیتری کتاب سے محبت کرا ہوا کترے قدر کتاب جی من محبت ہوئی پڑھتا ہوا آؤں تو مثال پیش کری بدایاں امام جوہری گرم ہوں مشہور تاب ہے امام صاحب کافی کتاب ہوا سجھوں دن جی کتاب کے جی مطابق ہوا فاکر لکھو ہے ایکڑوں دفع گھر والی کاڑتی پہ اور کون تو دے دریا زہری ہو بدلاہ حاضل قطب اشد علی من سرا سے ذرائع اے زہری اللہ جو قسم تنجا یہ کہ یہ کتاب مجھے لائے تن پہاجن کا ودیق دکھیا ہے پہاج جگہ سوکن کے اردو میں جگہ گھر واری بھی اچھی نے سوکن چاہتا ہے تن پہاجن کا ودیق یہ تنجا کتاب جرا رکھیا ہے جو ہر وقت انہیں مطالعے میں رہی ہوں تو سلب ایترے قدر من محبت رکھدہ قتاب سے الحمد للہ دوست لائبریری قائم کرے چڑی ہے جو فرض ہے کا فائدہ ویسے یہ کتاب یہ ہی پیا ہوجن کے دز چڑھتی وجے تی اب بدرسی بھی اللہ تعالیٰ بچائے یہ دور فتنے جو دور ہے اصل پہ ایمان کے بچائیں یقین جانو احادیث مطالعہ قرآن جو مطالعہ انسان کے فتنے کا بچائن والی شا ابن مثال ہی ہلان یعنی دجال ہی رسول اللہ فرمائے صحیح مسلم جی روایت اللہ ان کے غیر معمولی طاقت کندو آسمان نہ اشارو پرساد و شروع تھی اشارو کندو کرساد بند جے ان آنی دولت مند جے انکار مسکین غریب تھی وا اچھا بڑوں فطروں دکھاری جن نوجوان کے سدے صحیح مسلم جی روایت آئے تلوار سا دک ہنگ نوجوان جاشا دی

پیارے پیغمبر یہ شیو انسان کے فتنے کا بچائن والی شیئر علم ہوں دو تبھی بچی و علم نہ ہوں دو بچی نہ سنگدا ان کرے امام حسن بصری ہو تو فتنو جی اٹھندو آئے علم کے شروع نہقری چی اٹھائے ارے شروعی وی فطنو اٹھو جاہل بھی سال کدیں جن فنو روانہ پٹے روتی تباہی کرے تباہی کری روانو جاہیلو علم تنج کرسی علم صاحب پجي جی واپس لگي رکھوں اللہ پر توفیق عطا فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فصلنا